پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ پر حق اور بے نیاز ہے اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد اور نہ اس کا کوئی کفو اور ہمسر ہے